شیطان روکتا ہے اے مسلمانوں سنو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کی طرف بلایا اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ وسلام نے انسانوں کو حج کی طرف بلایا اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال ایمان والوں پر پانچ چیزیں لازمی فرض فرمائیں یہ پانچ چیزیں زندگی کا مقصد اور زندگی کی ضرورت ہیں ان پانچ میں سے ایک حج بیت اللہ ہے اسلام کی عمارت کا ایک لازمی ستون حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ حج کی استطاعت کے باوجود نہیں جاؤ گے تو خطرہ ہے کہ یہودی ہو کر مرو گے یا نصرانی ہو کر حج کی برکت سے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں اور حج کا بدلہ جنت ہے حج کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں غنی فرما دیتے ہیں اور حج کے اعمال پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ قبر اور حشر میں جاتے ہیں شیطان ہمیشہ حج سے روکتا ہے وہ حج سے ڈراتا ہے وہ خرچے گنواتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ حج پر چلے گئے تو خطرہ ہے کہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عدالت میں پکی توبہ کر آئے تو میری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا شیطان کو تو ہمارے ایک سجدے سے بھی تکلیف ہوتی ہے جبکہ حرم شریف کا ایک سجدہ ایک لاکھ سجدوں کے برابر ہے ایسا سجدہ تو شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے شیطان کو ہمارے ایک بار الحمد سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنے سے درد ہوتا ہے جبکہ حرم شریف میں ایک بار کا الحمد سبحان اللہ اللہ اکبر ایک لاکھ بار پڑھنے کے برابر ہے شیطان کہتا ہے پیرس جاؤ وہاں عائش کرو لندن جاؤ وہاں عیاشی کرو واشنگٹن جاؤ وہاں ترقی دیکھو یعنی بیت اللہ نہ جاؤ بیت الخلاؤں میں گھومتے پھرو آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو حج بیت اللہ کے فریضے کی طرف بلایا جائے تاکہ یہ اپنے اصل مرکز سے جڑے رہیں آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے سامنے مکہ اور مدینہ کے حقیقی حسن کو بار بار بیان کیا جائے تاکہ یہ کفر کے اڈوں کی طرف نہیں ایمان کے مرکز کی طرف دوڑیں